آیت الکرسی اور جہاد صاحب فضائل حفظ قرآن لکھتے ہیں ترمزی نے اپنی صنعت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل کیا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان و بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان و بلندی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ کو قرآن کی کوہان اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے لمبی صورت ہے نیز وہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے یا اس لیے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جس سے اسلام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے اور آیت الکرسی کو تمام آیتوں کی سردار فرمانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس آیت میں اسم ظاہر اور اسم ضمیر دونوں ملا کر اللہ تعالیٰ کا نام سترہ مرتبہ آیا ہے واللہ عالم آپ قرآن مجید میں جہاد کے بارے میں شیطان کا کردار پڑھیں وہ کس طرح سے کافروں کو مسلمانوں پر حملے کے لیے اکساتا ہے کس طرح سے منافقین کو جہاد کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ کس طرح سے اعلی مال پر بخل کے شکنجے کستا ہے تاکہ وہ جہاد پر مال خرچ نہ کریں وہ کس طرح سے مسلمانوں میں کافروں کا خوف اور روب پھیلانے کی کوشش کرتا ہے خلاصہ یہ کہ شیطان ہر سطح پر جہاد اور مجاہدین کے خلاف سرگرم رہتا ہے آیت الکرسی شیطان اور اس کی تمام تدبیروں کا توڑ ہے مجاہدین اگر اسے اپنائیں تو وہ مضبوط غالب اور ثابت قدم رہیں اور شہادت تک ڈٹے رہیں دوسرا یہ کہ آیت الکرسی میں حفاظت کی مضبوط تاثیر ہے جیسا کہ کئی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے چنانچہ اگر مجاہدین آیت الکرسی کا اہتمام کریں تو وہ دشمنوں کی بہت سی سازشوں اور تدبیروں سے محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آئیے محبت کے ساتھ پوری آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ الہ الا الحی القیوم